چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار اگر سرکار کے فرمان میں باطل پرستی ہے رکھا ہے تن پہ سر جب تک تو اے سرکار روکیں گے اگر سرکار کے فرمان میں باطل پرستی ہے رکھا ہے تن پہ سر جب تک تو اے سرکار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار گے سہر کے خیر مقدم کو لہو روشن کیا ہم نے فروغ شب کے منصوبوں کا ہر کردار روکیں گے سہر کے خیر مقدم کو لہو روشن کیا ہم نے فروغ شب کے منصوبوں کا ہر کردار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جاوے کو سر دربار روکیں گے کرن تنہا کا سینہ چیر دیتی ہے سویروں کا طلوع کیسے شبوں کے یار روکیں گے کرن تنہا بھی ہو ظلمت کا سینہ چیر دیتی ہے سویروں کا طلوع کیسے شبوں کے یار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سری دربار روکیں گے کرے شر کی پذیرائی بھلا یہ کیسے ممکن ہے برائی کے مظاہر کو سرے بازار روکیں گے کرے شر کی پذیرائی بھلا یہ کیسے ممکن ہے برائی کے مظاہر کو سرے بازار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو دربار روکیں گے غریبوں کا لہو پینا تیری فطرت صحیح لیکن تیری عادت کی افزائش کو اے زردار روکیں گے غریبوں کا لہو پینا تیری فطرت صحیح لیکن تیری عادت کی افزائش کو اے زردار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار روکیں گے امیروں کا رہی مجبوروں کی مجبوری یہ ہے تزلیل آدم کی اسے خوددار روکیں گے امیروں کا رہی ہے کھیل مجبوروں کی مجبوری یہ ہے تزلیل آدم کی اسے خوددار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار ہر ایک سلطان جابر کو صحیح دربار روکیں گے عزائم کو وسائل کے تکبر سے لڑائیں گے ہر ایک یلغار روکیں گے ہر ایک للکار روکیں گے عزائم کو وسائل کے تکبر سے لڑائیں گے ہر ایک یلغار روکیں گے ہر ایک للکار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار روکیں گے درو دیوار پر بڑے سنگین پہرے ہیں بہے گا جب لہو کیسے لہو کی دھار روکیں گے درو دیوار مقتل پر بڑے سنگین پہرے ہیں بہے گا جب لہو کیسے لہو کی دھار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار کریں گے زہر افشاں ہے جو ذوقے سخن افضال ملت پر فدائی بن کے وہ کاوش میرے اشعار روکیں گے زہر افشاں ہے جو ذوق سخن افضال ملت پر فدائی بن کے وہ کاوش میرے اشعار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو سر دربار روکیں گے چلے گی ظلم کی تلوار تو ہر بار روکیں گے ہر ایک سلطان جابر کو